السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا رأوا تجارة أو لحظة فَزُّوا إليها وترقوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سامعین محترم گزشتہ دو خطبہ جمعہ المبارک سے آپ جمعے کے دن اور جمعے کے دن کے متعلقہ مسائل کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اور اس گفتگو کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جمعہ کا دن انتہائی مبارک دن ہے اور جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی نے خاص عبادت کا دن رکھا ہے اور جمعے کے دن کو مختلف حوالے سے بڑی فضیلت حاصل ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں کہ جمعے کا دن بالکل ہفتے کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح سال کے بارہ مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح بارہ مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح ہفتے کے سات دنوں میں جو ایک دن جمعے کا دن ہے اس کو فضیلت حاصل ہے اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جس طرح رمضان المبارک میں للت القدر کی رات کو فضیلت حاصل ہے اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن میں بھی ایک گھڑی رکھی ہے جس گڑی میں اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتے اور تیسری بات جس میں جمعے کے دن کو رمضان المبارک کی طرح فضیلت میں تمثیل تشویر دی گئی ہے وہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ خیرات کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے بڑی فضیلت والی عبادت ہے اسی طرح ہفتے کے دن میں ہفتے کے سات دنوں میں جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے کہ باقی دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن سب کا کرنا زیادہ باعث ثواب ہمارے ہاں تو یہ ڈگر الٹی چلتی ہے عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جمعے رات کے دن گھروں پر دکانوں پر بازاروں میں گداگر جو ہیں یہ عام پھرتے ہیں کس لیے کہتے ہیں رات کا دن ہے آج رات کے دن اللہ کے نام پر دیجیے اور ان میں سے اکثریت جو ہے اللہ کے نام پر مانگنے والی نہیں ہوتی بلکہ غیر اللہ کے نام پر مانگنے والی ہوتی کوئی کسی پیر کے نام کا صدقہ مانگتا ہے کوئی کسی پیر کے نام کا صدقہ مانگتا ہے یہ بات قطن غلط ہے کہ ہفتے کے سات دنوں میں جمعے رات کے دن جو ہے سب کا خراب کرنا زیادہ افسر ہے ہفتے کے سات دنوں میں سب سے زیادہ سب کا خیرات کرنے والا دن فضیلت والا دن جو ہے وہ جمعے کا دن اور جمعے کے دن کو اور بھی حوالے سے مختلف فضیلتیں حاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے یہ جو دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جمعے کی فضیلت کے حوالے سے ان کا زیادہ تر تعلق آخرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن سے دو کو پیدا کیا ہے دو کو بنایا ہے ہر روز دو کے اندر ایندھن ڈالا جاتا ہے روزانہ دو کے اندر ایندھن ڈالا جاتا ہے اور اس آگ کو مزید بھڑکایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کے سات دنوں میں سے چھ دن اللہ تبارک و دو دوزخ کے اندر مزید ایندھن ڈالتے ہیں اور اس کو مزید بھڑکاتے ہیں لیکن جمعہ کا دن اللہ کے ہاں اتنا مبارک دن ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے جمعہ کا دن ایسا رکھا ہے کہ جمعے کے دن جہنم کی آگ کے اندر مزید ایندھن نہیں ڈالا جاتا اور اس کو مزید نہیں بھڑکایا جاتا یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے اور اس جمعے کے دن کی فضیلت جب مسلمان لوگ اہل توحید لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں بھی جمعے کے دن کی ایک خاص اہمیت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جمعے کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار کروایا کرے یعنی جمعے کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہی جمعے کے مسائل آپ کے گوشت گزار کیے جا رہے ہیں گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں تقریباً بیس کے قریب مسائل آپ کے گوشت گزار کیے اسی حوالے سے کچھ مزید مسائل آپ کے گوشت گزار کرنا مقصود ہے جمعے کے دن خطبہ جمعہ کے دوران اگر کوئی آدمی ایمان سے اٹھ کر سوال کرنا چاہے یا دعا کی درخواست کرنا چاہے تو شری طور پر اس کے لیے جواز ہے حدیث کے اندر ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خطبے کے دوران ہی ایک آدمی آیا جو جانگلی تھا اور اس نے خطبہ جمعہ کے دوران کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب کے علاقے میں مکے کے ارد گرد مدینے کے ارد گرد سارے علاقے میں کہہ سالی پڑ گئی ہے اور کہہ سالی کی وجہ سے جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا کر دی تھی حدیث میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خطبہ روک دیا اور ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا شروع کر دی اور دعا کرنے کے بعد باقی خطبہ مکمل کیا حدیث میں ذکر ہے کہ جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہم ابھی گھر کی طرف جا رہے تھے راستے میں اس قدر شدید بارش شروع ہو گئی کہ ہم جو کسی اوٹ میں کھڑے ہو کر بارش سے بچنے کی کوشش کرتے تھے یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ روزانہ کا معمول نہیں یہ آدمی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھانگلی آدمی تھا دور دراز کے علاقے سے آیا وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطبہ جمعہ میں حاضر نہیں ہو سکا خطبے کے دوران آیا اور آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کی کوشش اس معاملے میں یہ ہونی چاہیے کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے کسی نے اگر دعا کی درخواست کرنی ہے تو وہ پہلے امام سے اپنے لیے دعا کی درخواست کر اور بیمر مجبوری اگر کوئی آدمی تاخیر سے پہنچا ہے اس کی مجبوری ہے ضرورت ہے تو وہ بیمر مجبوری خطبے کے دوران بھی امام سے درخواست کر سکتا ہے اپنا یہ معمول آدمی کو نہیں بنانا بنانا چاہیے کہ ایک آدمی معاشرے کے اندر آپ یہ معمول بنا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ ایک واقعہ آتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا واقعہ نہیں ملتا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عموماً صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو دعا کی درخواست کرتے تھے وہ پہلے فارغ کر وقت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کی درخواست کر لیا کر بہرحال جواز کی حد تک مجبوری کی حالت میں اس بات کی گنجائش ہے اجازت ہے کہ خطبے کے دوران امام سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے اور اس سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اور پھر خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہی یہ بات ہے کہ امام خطبہ جمعہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنا فرق اور اس فرضیت کی ادائیگی صرف اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی ضرور بلند آواز کے ساتھ ہی ضرورت پڑے بلکہ اس حوالے سے ایک مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ بھی ہے کہ امام جب خطبے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو اس نام کے سننے پر درود پڑھنا چاہیے لیکن ایسا آواز لیکن دو فتوے جو ہیں مجھے یہ سمجھ میں آئی یہ تھوڑے سے متضاد بنے ایک اس حوالے سے کہ ان سے ایک اور فتوا پوچھا گیا کہ اگر امام خطبے کے دوران نمازیوں کے لیے یا کسی مخصوص آدمی کے لیے دعا کرواتا ہے تو کیا اس دعا کے بعد مقتدی جو ہیں وہ بلند آواز سے آمین کہہ سکتے ہیں تو وہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے ہاں عام حدیث کی بنا پر عام حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند آواز سے وہ آمین کہہ سکتے ہیں لیکن درود کے حوالے سے ان کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ بلند آواز کے ساتھ درود نہیں کیونکہ خطبہ جمعہ کے دوران کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات صحیح ہے ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک جب آدمی سنے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ بلند آواز سے ہی درود پڑے درود پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے ضروری ہے لیکن بلند آواز کے ساتھ پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ایک طرف تو مسئلے کی حد تک بات یہ ہے دوسری طرف آپ کیا دیکھتے ہیں آپ اپنی بعض مساجد کے اندر بعض علماء کو خطاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ جب پرانے مجید کی عید پڑھتے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے اگر لوگ ہاتھ کا اشارہ نہ سمجھے تو زبان سے بھی کہتے ہیں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ تو کہہ دیجئے یہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے اور ہماری بعض مساجد کے اندر تو باقاعدہ طور پر نعرے تقبیر اور نعرے رسالت کی آوازیں بلند ہوتی یہ سب چیزیں جمعے کے آداب کے سراسر خلاف جمعے کے دوران نہ کوئی بازی ہونی چاہیے نہ نعرہ رسالت جو آج کل نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے جس کے بعد یا رسول اللہ کہا جاتا ہے یہ تو ویسے شرکیہ نعرہ اور اگر بالفرض کوئی نعرہ رسالت لگاتا ہے تو اس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جواب دینا چاہیے ویسے جو شریعت میں جو نعرہ ثابت ہے وہ تو نعرہ تقدیر ثابت اس کے علاوہ صحابہ سے کوئی اور نعرہ جو ہے وہ تو ثابت ہی نہیں ہمارے ہاں اتنے نعرے ایجاد کر لیے گئے ہیں اور وہ بھی شرکیہ نعرے اور وہ بھی خطبہ جمعہ کے دوران ہماری بعض مساجد کے اندر وہ نعرے لگائے جاتے ہیں یہ جمعے کے آداب کے سراسر خلاف ہے جمعے کے دن اس طرح کا کوئی کام خطبہ جمعہ کے دوران نہیں ہونا چاہیے اسی طرح خطبہ جمعت مبارک کے دوران جس طرح گھٹنے پکڑ کر بیٹھنا منع ہے اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ کھیلنا یہ بھی منع ہے ہاتھوں کی انگلیوں کے کڑا کے نکالنا یہ نماز کے دوران بھی منع ہے اور خطبہ جمعہ المبارک کے دوران بھی منع ہے یہ چیزیں ان چیزوں کے اندر شامل ہیں جن کو لغو قرار دیا گیا ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران اگر کوئی آدمی لغو حرکت کرتا ہے تو اس کے جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور یہ تو وہ چند ایک اشارے تھے جو خطبہ جمعہ کے دوران بعض باتیں پہلے گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں ہو چکی ہیں اور پھر خطبہ جمعہ کے بعد مکمل ہونے کے بعد نماز کے بعد کی بات چل رہی تھی کہ نماز کے بعد ہم اس طرح نماز مکمل ہونے پر مسجد سے بھاگتے ہیں جس طرح نعوذ باللہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث ہے کہ نماز کا سلام پھرنے کے بعد جتنی جلدی کوئی مسجد سے نکلے گا اس کا اتنا ہی ثواب یہ ایک بہت بڑا بہت بڑی ہماری کتا ہے سستی ہے غفلت ہے کہ ہم سلام پھرتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے برعکس گزشتہ جو میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے گوشت گزار کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھ سے جلدی بھاگنا یہ منافق کی نشانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کے بعد ہاں وہ خطبہ جمعہ کی نماز ہو یا عام نماز ہو اس کے بعد چند ایک ذکر و اذکار بتلائے گئے کہ بیٹھ کر وہ ذکر کیے جائیں اور وہ ذکر کرنے کے بعد سنتے ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر جائے گا اور وہ ذکر و اذکار مشہور ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر کی تصویر ہیں اور اس کے علاوہ اللہ اکبر استفر اللہ اللہ علامانی علیما عطیدہ یہ اور اس طرح کی دیگر جو مشہور دعائیں ہیں آپ حضرات اس کو یاد ہیں یہ دعائیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر کی تصویر کرنی چاہیے اور پھر ایسے عمل بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایت الکرسی کے متعلق فرمایا فرمایا کہ جو آدمی اپنی یہ عادت بنا لیتا ہے معمول بنا لیتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایت الکرسی پڑتا ہے فرمایا کہ اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز رکاوٹ رہ جاتی وہ کیا ہے فرمایا کہ وہ رکاوٹ اس کی زندگی ہے جیسے ہی اس کی زندگی ختم ہوگی وہ فوت ہوگا ایسا آدمی فوت ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا اسے جنت کے اندر داخل کرتے ہیں یہ ذکر و اذکار کے فائدے اسلام کے اندر یہ ذکر و اذکار کے فائدے اور قرآن مجید کی عید کے حوالے سے جو میں آج پورا رکو میں نے پڑھا ہے سورہ جمعہ کے حوالے سے یا یو یادینی یوم فسا ذکر اللہ وزار البئی جمعے کے دوران حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر قرار دیا پھنس آؤ اللہ ذکر اللہ فرمایا یہ اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر جلدی پہنچو فس آؤ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی نماز کی طرف آئے یا خطبے کی طرف آئے تو بھاگتا ہوا آئے بلکہ حدیث کے اندر ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی نماز کے لیے آئے تو وہ سکون اطمینان سے آئے باقا ہوا نماز کے لیے نہ آئے فسا الا ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک آخری حد ہے کہ جب آزان شروع ہو جائے اس کے بعد کاروبار ہی خراب ہو جاتا ہے یہ اس سے پہلے خطبہ جمعہ کی تیاری جوش و خروش سے کرنا اور جلدی خطبہ جمعہ میں حاضر ہونا یہ فسا الا ذکر اللہ کا مقوم ہے فرمایا کہ وزر البئی ذالکم خیر اللہ کن تم تن تالم فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں ہماری بھلائی کس میں ہے یا ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ ہماری بھلائی کس میں ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا ظالقم خیر اللہ کو خطبہ جمعہ میں بر وقت حاضری یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم تالمون اگر تم سمجھ جاؤ فیضا قدیت سلاد فنتشیرو فی ال وقت من فضل اللہ اب خطبہ جمعہ کے بعد پہلے تو خطبہ جمعہ مکمل ہونے کے بعد ذکر و اذکار کرنے ہیں پھر اس کے بعد دو سنتے یا چار سنتے مسجد کے اندر پڑھ کے پھر شری طور پر اس بات کی اجازت ہے کہ جب ہم خطبہ جمعہ سن لیں تو پھر ہم رزق کی تلاش میں باہر نکلیں فن تشر و فنتشرو فلعت وقت من فضل اللہ وقت من فضل اللہ کا من ہے کہ پھر اللہ کا ذکر اللہ کا رزق جو ہے یہ تلاش کرو اور جمعے کے دن اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شریعت میں کاروبار کی چھٹی کسی دن کے بھی نہیں ہے نہ اتوار کی ہے نہ جمعے کی ہم نے یہ اپنی سہولت کے لیے ہم نے عبادت کے لیے یہ چھٹی نہیں رکھی ہوئی دیگر کاموں کے لیے یہ چھٹی رکھی ہوئی آرام کرنے کے لیے کھیل تماشے کے لیے یہ ہم نے چھٹی رکھی ہوئی اسلام میں کاروبار کی چھٹی صرف نماز کے وقت اور عرب ممالک کے اندر میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا صرف نماز کے وقفے کے دوران ہی دکانیں بند ہوتی ہیں جمعے کے دن بھی بازار کھلتے ہیں ماں اتوار کے دن بھی بازار کھلتے ہیں سارا کاروبار ہوتا ہے اور قرآن مجید بھی یہ کہا فیضا قدیت سلاد فن تشیر و فلار زمین کے اندر پھیل جاؤ پھنساؤ فن تشیر و فلار وقت من فضل اللہ اللہ کا رزق تلاش کرو وزقر اللہ کثیر اللہ اللہ تم تفلی ہوا اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا جہاں تم نے اللہ کا رزق تلاش کرنا ہے وہاں یہ نہ بھول جانا ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا وزقر اللہ کثیرہ یہ جب اللہ کا رزق تلاش کرنے اللہ کا فضل تلاش کرنے رزق تلاش کرنے کا جہاں حکم آیا فرمایا کہ وزقر اللہ کثیرہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر بھی کرنا کتنا جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا دن قرار دیا کہ جب کاروبار کے لیے بھی نکلنا ہے جمعے کے دن اس وقت بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور اگر ہم کاروبار کے اندر اپنا یہ معمول بنائیں کہ کاروبار کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کاروبار کے اندر بہت زیادہ برکت ہو سکتی ہے اس لیے فرمایا کہ جب نماز مکمل ہو جائے وقت من فضل اللہ اللہ کا فضل بھی تلاش کرو وقت من فضل اللہ وزقر اللہ کثیرہ لا اللہ کم تفلی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی اس کے اندر رکھی کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں لا اللہ کم تفلی اور اس کے بعد فرمایا ویزا راؤ تجارتن او لحظن فضو الیہا الحا و تارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آئے ایک تو یہاں سے یہ مسئلہ حد ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ شاہ فرماتے تھے اور حضرت عائشہ کی حدیث بھی ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ آدمی جھوٹ بولتا اور اس ایت مبارکہ کے اندر بھی آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے یہ ابتدائی دن تھے صحابہ کی ابھی تربیت نہیں تھی کہ ایک تجارتی قافلہ آیا کہ سما تھا مدینے کے اندر غلے کی شدید کمی تھی صحابہ کی اکثریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ جمعہ پڑھاتے ہوئے چھوڑ کر اس غلے کی طرف اس قافلے کی طرف چلے گی جو غلہ لے کر آیا قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ویزا تجارت او لکھمن فضو الحا تجارت کا وہاں ذکر کیا ہے اور ساتھ کھیل کا بھی ذکر کر دی جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے قیامت تک کے معاملات بھی سامنے رکھے کہ بھائی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی تجارت کی وجہ سے خود میں جمعہ چھوڑ دے یا کھیل کی وجہ سے خود میں جمعہ چھوڑ دے اور یہ دو چیزیں ہیں ہمارے ہاں ان دونوں وجہ سے خطبہ جمعہ چھوڑا جاتا اور یہاں عام معمول دیکھنے میں آیا اگر جمعے کے دن کوئی اچھا میچ ہو بڑا میچ ہو تو جمعے کی مساجد کی رونقیں جو ہیں وہ ہی کم ہو جاتی کہ لوگ جی میچ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید نے دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر کر دیا ویزا راؤ تجارتن او لہوا لہوا کا منع کھیل ویزا راؤ تجارت او فضو و الح کا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو کھڑے چھوڑ کر یہ لوگ جو ہیں تجارت کے لیے چلے گئے غلہ خریدنے کے لیے چل گئے اور فرمایا کہ کل ما اند اللہ خیر من اللہ و من تجار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کل ما اند اللہ خیر جو اللہ کے پاس حجر و ثواب ہے وہ اس تجارت اور کھیل سے بہت بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کل ما خیر من اللہ و من اتیجار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے خیر اسم تفریح کا سیگا بھی زبان والے سمجھتے کہ اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ اس تجارت اور کھیل سے کہیں بہتر کل ما عند اللہ خیر من اللہ و من نتیجار فرمایا کہ واللہ خیر الرازقین آخر میں جملہ بول کر تمام حدیں توڑ دی ہیں اللہ تبارک بطالہ نے فرمایا کہ واللہ خیر الرازقین جس تجارت کے لیے جس کاروبار کے لیے جس رزق کے لیے تم بھاگتے ہو جمعے سے غفلت برتتے ہو وہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ذات اللہ نے تمہیں رزق دینا ہے تم اللہ کے احکامات پر عمل کر کے دیکھو دیکھو تمہارے لیے اللہ تبارک مطالعہ کس طرح رزق کے دروازے کھول فرمایا کہ واللہ خیر الراز کی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا یہ جمعے کے بعد جب ذکر و اذکار کے بعد سنتے ادا کرنے کے بعد تجارت کی اسلام کی طرف سے اجازت ہے اس تجارت کے درمیان زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور پھر جمعے کے دن ویسے تو ہم پر ہر وقت ہماری جیبوں میں یہی رکے ہوتے ہیں اور یہی درخواستیں ہوتے ہیں میں چاہوں کہ مولانا صاحب آپ صاحب دعا کیجئے ہمارے لیے دعا کیجئے ہمارے کاروبار کے لیے ہمارے بچوں کے لیے یہ دعا کیجئے ہمارے لیے یہ دعا کیجئے اکثریت لوگوں کی دعا کرواتی ہے اور یہ جائز بھی ہے کسی آدمی سے آدمی دعا کروا سکتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہو تو اس نیک آدمی سے جا کر دعا کروائی جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود ختم الرسل ہونے کے باوجود جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا تو اس طرح دعا کی جو درخواست کرنا غلط نہیں دعا کروا سکتا ہے آپ لیکن خود بھی تو آدمی دعا کرے نا اور اس دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت رکھے ہیں اور ہم ان اوقات سے محروم رہتے ہیں ہم ان اوقات میں دعائیں نہیں کرتے اب جمعے کے دن جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثر اور مغرب کے درمیان دعا کی قبولیت کی گڑی آپ ہی بتائیں میرے سمیت کون آدمی ہے ہم میں سے جو جمعے کے دن اثر اور مغرب کے درمیان صرف اس بات کے لیے بیٹھ جائے کہ میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی میری دعائیں قبول کر اتنی کوتا اتنی غفلت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں ریڈی میڈ چیز کوئی ہمارے لیے دعا کر دے قبول ہو جائے ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں بھائی آپ تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں بھائی تم رات کو کیوں نہیں اٹھتے اگر تم خود رات کو اٹھو اگر تم خود خطبہ جمعہ کے خطب جمعے کے دن دعا کرو اپنے لیے تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں کہ تم خود اپنے لیے دعا کرو خود دعا کو چھوڑ ہیں بھائی آپ بیٹھ جائیں آپ کیا کر رہے ہیں تین جمعوں سے یہی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران گردنے پھلانگنا منع ہے خطبہ جمعہ ضائع ہو جاتا ہے پہلے یہاں آ کر دوست بیٹھے ہیں سب کو بلانتے ہوئے پھر وہاں جا کر دوست بیٹھے یہ کیا فائدہ ہے یہ مسائل سننے کا آواز تو باہر بھی جا رہے میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا جہاں جگہ مل جائے میرے دوستوں کو میرے بھائیوں کو وہاں بیٹھ جائے جب صف بندی ہوگی آگے جگہ ہوگی کہ دوست آگے آ جائے ایک کان سے ہم مسئلہ سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہمیں یاد نہیں ہوگا ہمارے بھائی ابھی خطبہ جمعہ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ دو مسلوں کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے ایک تو دوست احباب جب سجدے میں جاتے ہیں کونیاں زمین کے اوپر لگا لیتے ہیں اور ایک جب رقو سے سجدے کی طرف جاتے ہیں پہلے گھٹنے لگاتے ہیں میں نے وہ مسئلہ سنا ہے اور متعدد بار یہاں خطبہ جمعہ میں اسی ممبر پر میں متعدد بار بیان کر چکا لیکن جس طرح ایک زد ہوتی ہے نا عمل نہیں کرنا حالانکہ متعدد بار اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ بہترین طریقہ مسئلہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ جو مسئلہ سنے آدمی بھی اس پر عمل شروع کر دیں اسی ہفتے کے دوران ہمارے ادھر کنگنی والا کے علاقے میں ایک نوجوان ہیں وہ مجھ سے ملے وہ کہنے لگے کہ میری یہ عادت ہے کہ جب میں مسئلہ سنتا ہوں اسی وقت اس پر عمل شروع کر دیتا ہوں اور وہ بالکل ان پڑھ ہے کسی مدرسے کے اندر کسی استاد سے اس نے کچھ نہیں پڑھا لیکن کہنے لگا کہ میری یہ عادت ہے جب میں مسئلہ سنتا ہوں اسی وقت عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں اور آج اس کی یہ پوزیشن ہے نہ پڑے ہونے کے باوجود ہمارے ملک کے اندر ایک بڑے شہر کی مرکزی مسجد کا وہ خطیب ہے مرکزی مسجد کا خطیب ہے میں شہر کا نام نہیں لیتا کہیں سے وہ آدمی سن کر ان کو خبر پہنچے تو کہیں یہ سمجھ کر کے یہ جاہل ہے وہ نکال ہی نہ دے صرف اس وجہ سے کہنے لگا کہ میں نے جو مسئلہ سنا ہے نا اس پر عمل شروع کر دیا اور آج وہ بہترین خطیب ہے اعلیٰ قسم کی تقریر کرتا اور ہمارے ہاں اتنی سستی ہے مسلسل تین خود جمعہ سے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس پر عمل ہی نہیں ہے اس لیے ہماری یہ عادت ہونی چاہیے ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم مسئلہ سنیں مسئلہ سننے کا مطلب تو یہ ہے کہ اسی وقت عمل کیا جائے اور اسی طرح ایک دو اور جو ہیں مسائل ان کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں ایک تو عورتیں جو ہیں وہ خطبہ جمعہ کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانچ وقت کی نمازوں میں عورتیں بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں پانچ وقت کی نمازیں خطبہ جمعہ تو چھوڑا پانچ وقت کی نمازیں عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں آ کر پڑھا کرتی تھیں اور آج کے دور میں مرد جو ہیں وہ بھی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے بعض ایسے ادھر بناتے ہیں میرے ایک دوست اسی ہفتے میں مجھے ملے کہنے لگے کہ میں مسجد میں اس لیے نماز پڑھنے نہیں جاتا راستے میں نالیوں سے بدبو آتی ہے یہ بہانہ ہے مسجد میں نہ نماز پڑھنے کی راستے میں میں جاتا ہوں تو نالیوں سے بدبو آتی اس لیے میں گاری نماز پڑھ لیتا ہوں اچھے بلے باری سمجھدار آدمی یہ کوئی عذر تو نہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ اس وقت وقت نہیں ہے بیان کرنے کے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا اس لیے عورتیں جو ہے وہ بھی مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور ہمارے شہر میں صرف ایک مسجد ہے غالباً جہاں اس چیز کا انتظام ہے وہ ہمارے کنگنی والے سرفراز کالونی میں قدس مسجد ہے وہاں عورتوں کے نماز پڑھنے کی بھی وہاں انتظام ہے بعض عورتیں پانچوں وقت نماز پڑھنے کے لیے وہاں آتی اور پھر اسی طرح جمعے کے دن جمعہ جو ہے جہاں جتنے آدمی نماز کے لیے موجود ہوں تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اتنے آدمی ہاں وہ کوئی گاؤں ہے یا کوئی شہر ہے جہاں کہیں بھی وہاں خطبہ جمعہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہاں اس بات کی پابندی لگائی جاتی ہے کہ صرف خطبہ جو ہے وہ شہر میں ہی ہو سکتا ہے لیکن اب یہی کہنے والے جب اہل حدیث حضرات نے گاؤں میں خطبہ جمعہ شروع کر دیا ان کا یہ تو سارے گاؤں والے بھی ہو جائیں گے اس لیے جو منع کرتے تھے نا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں اب انہوں نے بھی شروع کر دی انہوں نے اللہ کا دین سمجھ کے شروع نہیں کیا ضد کی وجہ سے کہیں سارے نہ ہو جائیں ہماری تو روٹی بند ہو جائے گی اس لیے یہ سارے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علینا علین اللہ